نافع کا بیان ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دوران حج عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھا حدیث نمبر انتالیس سو تراسی مسند احمد